ہر امت کو ڈرانے کے لیے میں نے اپنا پیغمبر بھیجا وقت کے نبی نے وقت کے پیغمبر نے وقت کے رسول نے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا پیغام قوم کے سامنے رکھا اور یہ بتلایا کہ اللہ پاک جل شانہ نے اپنی معارفت اور اپنی الوحیت اور اپنی شان کبریائی جتلانے کے لیے ہمیں بھیجا ہے لوگوں کو یہ جا کر کے بتلاؤ کہ درخت کے پتے پتے پہ زمین کے قطرے قطرے پہ ذرے ذرے پہ پانی کے قطرے کچھ قطرے پہ لوگوں کسی کی نہیں میری قدرت ہے میری حکومت ہے فرمایا ان الحکم اللہ حکم اللہ تبارک و تعالی کا چلے گا فرمایا ہمارا اللہ تا بدو اللہ ایجا او بادشاہ او وزیروں گورنروں ملک کے اقتدار والوں بڑے بڑے امیروں جاگیرداروں ہمارا اللہ تابو اللہ چلے گا حکم میرا چلے گا فیصلہ میرا چلے گا غالی کا دین القیم میں مضبوط میرا دین مضبوط میرا فیصلہ مضبوط میرا بھیجا ہوا اسلام محفوظ میرا بھیجا ہوا قرآن کریم اتنا مضبوط ہے پوری دنیا بدل سکتی ہے مر سکتی ہے تباہ و برباد ہو سکتی ہے اللہ پاک نے فرما دیا میرے کلام کے لفظ کا ایک نقطہ کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ایک دو پیغمبر نہیں ایک دو رسول نہیں کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیالیت وسلام تشریف لائے اپنے اپنے وقت میں مار پڑی تو مار کھا کر بادشاہت ملی تو اسے گزار کر پروردگار کا نام لیا اور قوم کو بتلایا تمہارا ہاتھی اور رہبر پالنے والا وہ ایک پروردگار ہے کوئی بھی تمہاری عبادات کا مستحق نہیں عبادت کے لائق اور کوئی نہیں جس کے دروازے پہ سر جھکایا جائے اور کوئی نہیں صبح شام جس کے نام کو جپا جائے پکارا جائے اور کوئی نہیں فرمایا اجیب دعوت دائی میرے بندے تو مجھے پکار کے دیکھ تیری ماں باپ کو آئے گی ابا باپ کو تیری فریاد کو پہنچے گا بیوی بعد میں آئے گی اولاد بعد میں آئے گی خاندان قبیلہ بعد میں تیری امداد کو آئے گا بنا لو اکر ابو الوری کوئی ایک چارپائی کے فیصلے سے آئے گا کوئی دوسرے کمرے میں سے آئے گا کوئی تیسرے مکان میں سے آئے گا کوئی دوسرے شہر میں سے آئے گا کوئی دوسری تیسری منزل میں سے آئے گا کوئی بیٹھک میں سے آئے گا کوئی باڑے میں سے آئے گا کوئی کھیت اور باغ میں سے تیری امداد کے لیے آئے گا اور میرے بندے مجھے بلا میں تیری چار رگ سے بھی زیادہ قریب بیٹھا ہوں ان کے آنے میں دیر لگے گی وہ سوچتے ہوئے آئیں گے کہ آگے خدا جانے کیا جھگڑا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ تجھ پر کیا مصیبت ہے ہر نبی نے اپنے دور میں ہر قوم کو سمجھایا ہر امت کو سمجھایا خدا کی قسم میں اور آپ تو یوں ہی مسلمان بنے پھرتے ہیں انبیاء علیہ السلاط اسلام نے جو مار کھائی قرآن کریم اس کا تذکرہ کرتا ہے آدمی کا جگر پھٹتا ہے نو علیہ السلام نے مار کھائی موسا علیہ السلام نے مار کھائی شعیب علیہ السلام نے مار کھائی حود علیہ السلام نے مار کھائی صالح علیہ السلاط السلام نے مار کھائی کون سا پیغمبر ہے لوت علیہ السلاط والسلام کو دھکے دیے گئے ایوب علیہ السلام کو بیماری کے کیڑوں نے کھایا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکا دیا گیا زکری علیہ السلاط السلام کو بیچ سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیے گئے اور کتنا بڑا مقام ہے اف کرنے کی اجازت نہیں ہزار ہزار برس عبادت کی قوم کو سمجھایا پتھر کھائے اور اگر ذرا سی بھول ہو گئی فوراً پکڑا میرا نمائندہ ہو کر ایسا کیوں کیا سیدنا یونس علیہ السلاط وسلام مشہور پیغمبر ہے قرآن کریم میں کئی جگہ ان کا ذکر آتا ہے یہ ہی برگزیدہ پیغمبر ہے اللہ پاک جل ہو کے حضرت یونس علیہ اثرات و قوم کو سمجھایا برادری کو سمجھایا خاندان کو سمجھایا کرام اکرام لکھا ادھر یونس علیہ علیت اسلام باز فرمایا کرتے تھے ادھر لوگ پتھر مارا کرتے تھے پہلے سے پتہ لگا لیا کرتے تھے کل کا واضح کہاں ہوگا کل کا بیان کہاں ہوگا کل کی تقریر کہاں ہوگی اللہ پاک جل شانو کی توحید کہاں بیان ہوگی اللہ کا پاک کلام کہاں سنایا جائے گا لوگ پہلے سے وہاں جا کر جمع ہو جاتے یہ باز کرتے خدا کا نام بتاتے لوگ پتھر مارتے دھکے دے کر نکالتے یونس علیہ تو اسلام بلاخر کچہری کی طرف روح کرنے لگے مارکیٹ والے میری بات نہیں سنتے بازار والے نہیں سنتے کاروباری نہیں سنتے زراعت والے نہیں سنتے دیہات والے نہیں سنتے میں بادشاہوں کو سمجھاؤں لکھا پڑا طبقہ ہے سلجھا ہوا طبقہ ہے سمجھدار طبقہ ہے میں ان کو اللہ پاک کی توحید سمجھاؤں خدا کی الوحیت سمجھاؤں اس کی شان کبری آئی میں ان لوگوں کو سمجھا دوں اللہ پاک جل ہوا کا پیغام بادشاہ کی خدمت میں آپ نے فرما دیا کچہری میں رکھ دیا اور بتلا دیا تم پانی ہو تم سے پہلے کئی بات کا آئے اور چلے گئے ایک دن آئے گا تم بھی نہیں رہو گے اس لیے ایسے امال اختیار کرو جو باقی رہنے والے ہوں اس قسم کے کارنامے اختیار کرو جو زندگی میں تمہارے لیے مفید ثابت ہو قبر حضر تمہارا اچھا کر دے اس قسم کے امال اختیار کرو وہ کہنے لگے کہ بادشاہ ہماری ہے حکومت ہماری ہے ہمیں کون ہٹا سکتا ہے ہماری تو موت بھی آنی بڑی مشکل ہے ہم بادشاہ بادشاہ بھی کبھی منع کرتے گزرا کے دماغ میں بات نہ آئی عمرا کے دماغ میں بات نہ آئی حضرت علیہ السلاط اسلام کو پریشان کرتے چلے گئے سیدنا یونس علیہ السلام کو جب کئی دن گزر گئے تبلیغ کرتے کرتے پتھر کھاتے کھاتے لوگوں کے دھکے کھاتے کھاتے ایک دن فرما دیا چالیس دن کے بعد تم پہ عذاب آئے گا توجہ کرنا آج میں آپ کو صرف ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں قرآن کریم اور یونس علیہ السلاط السلام جیسے جلیل القدر نبی کی زندگی کی روشنی ہے کہ اللہ کتنا بے نیاز ہے کتنا بڑا بل بڑا ہے بے مثل بے مثال ہے کسی کے سامنے مجبور نہیں اب یہ بات تو اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کو بتا رکھی تھی کہ جب کوئی قوم نافرمانی کرے گی اور کوتا کرے گی تو عذاب آئے گا یونس علیہ سلاد والسلام نے اتنی بات اپنی طرف سے کہہ ڈالی کہ چالیس دن کے بعد عذاب آ جائے گا اگر تم نہ مانے ذرا جہاز جان کریں جہاز کے رہنے والے دوست بھی شہر کے والے دوست بھی یہ بات تو حق تھی کہ جس نے اللہ کے دین کی مخالفت کی اور اللہ کے دین کو ٹھکرایا ان پہ عذاب آیا اور آنا چاہیے یونس علیہ السلام نے اپنی طرف سے چالیس دن کا نام کیوں لے دیا اس لیے کہ عموماً انسان کی پیداوار انسان کی پیدائش کے اوپر چلے گزرتے ہیں چالیس دن کے اندر اس پانی کا خون بنتا ہے پھر نوکرا بنتا ہے پھر گوشت بنتا ہے پھر ہڈیاں بنتی ہے چلے گزرتے ہیں اور دوسرے موسا علیہ السلاط اسلام سے کوہتور پہ چلا لگوایا انبیاء کرام کو عادت تھی چالیس چالیس دن بیٹھ کے عبادت کرنے کی اس لیے یونس علیہ السلاط اسلام نے چالیس دن کا نام لے لیا اب آپ توجہ فرمائیں جس نبی نے اللہ کے دین کے لیے مار کھائی رات دن دھکے کھائے گلیوں میں مار کھائی کچہری اور مارکیٹ میں مار کھائی بادشاہوں کے دروازے سے دھکے دے دیے گئے آج اگر اتنا سا لفظ منہ سے نکل گیا تو کیا ہو گیا ہمارے کئی دوست کہتے ہیں نا کہ جی اگر یوں کر لیا تو کیا ہو گیا اللہ میاں سے عرض کرو الہ العالمین نبی تیرا سر تیرا اڑایا ہوا ہو انتخاب کیا ہوا تیرا ہو برگزیدہ بندہ تیرا نبی تیرا رسول تیرا پیغمبر تیرا بندہ تیرا نمائندہ تیرا تیرے حکم کو پھیلانے والا تیرے نام پہ مار کھانے والا اگر چالیس دن کا نام لے دیا تو ہو کیا گیا آواز آئی یہی تو مجھے بات اچھی نہیں لگی او میرا نبی اور بات کرے اپنی نبی میرا ہو بات اپنی کرتا ہو کیوں اس لیے فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کا میرے نبی اپنی زبان کو تو کیا لبوں کو حرکت نہیں دیتے جب تک میں اجازت نہ دے دوں مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علی نے بڑی عجیب بات کہی ہے فرماتے ہیں یہ آئے گفت او اللہ بد اور گھر سے ازی القو میں اب دود اور لوگو میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بولنا میرا بولنا ہے میرا کلام میرا زبان تیری اللہ میاں ناراض ہو گیا اندازہ لگا پتھر کھائے راضی تھا گلیوں میں دھکے کھائے تو راضی تھا کچہریوں سے دھکے ملے تو راضی ہوا مارکیٹ سے پیغمبر کو دھکے ملے تو راضی ہوا محلے والوں نے دھکے دے دیے تو راضی ہوا لوگوں نے پکڑ کے مارا گسیٹا تو راضی ہوا ایک جملہ نبی کی زبان سے نکل گیا چالیس دن کے بعد آزاد آئے گا تو فوراً ناراض ہو گیا تم کون ہو میرے دین میں چالیس کا لفظ ملانے والے نبی کا اللہ میاں کو چالیس کا لفظ اچھا نہ لگا تیرا پورا گھرا ہوا دین کیسے اچھا لگے گا تیری رسموں سے رب کیسے راضی ہوگا یہ تیرا قبروں کو چاٹنا یہ تیرا سجدے کرنا یہ تیرا بال بچوں کو میلوں پہ گھسیٹے پھرنا یہ رات دن سر کو بدا لانت میں گرفتار ہونا اور رب کیسے راضی ہوگا نبی سے ناراض ہو گیا پروردگار بے نیاز جو ٹھہرا کون پوچھے کس کی مدال ہے کہ یوں کہ یا اللہ اے بے نیاز پاور دگار ہو کیا گیا اتنی بار کھائی تیرے نام پہ اگر ایک لفظ زبان سے نکلی گیا تو ہوا کیا پنجابی نشان دینے اور اور پھر ہویا کی جو ایک لفظ وہ نکلی گیا ہوئے ہویا کی پھر چنگے والے لوگ آخر آتے نے اور میرے منہ ایک لفظ نکل ہی گیا تو ہوا کہ تو اس لفظ نو کے بہ گیا میرے سانا سارے بلا بیٹھا میری ہمدردیاں ساریا بلا دیتی اللہ پاک کو پتا نہیں یونس علیہ السلام جیسے پیغمبر نے پہ تاج نبوت ہو اور خدا کی قسم لوگوں نے مار مار کے زخمی کر دیا آج کسی پولیس والے کی طرف ایک پتھر پھینک کے تو دیکھو جو سارے پاکستان کی طاقت یہی نہ آ جائے ہاں، سرکاری ملازم کی توہین کی ہے نمائندہ خدا کا پتھر لوگوں کے اور ناراض خدا ہوا بیٹھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے مثال ذات ہے بھائی بے نیاز جو ہوا کسی کا ماتحت نہیں کسی کے قبضے کا نہیں کوئی مجبور نہیں کر سکتا کوئی جبر و اکراہ نہیں کر سکتا اور میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں سے زیادہ تو خدا ناراض کسی سے آئی نہیں تو اپنے دروازے سے ہٹا کر ننگوں کے پیچھے لگا دیا کہ تم تو ان کی شرم گاہ کے پیاس بیٹھے ہو سید یونس صلی السلط السلام کی زبان سے چالیس دن کا لفظ نکل گیا اللہ پاک ناراض ہو گیا کس نے اجازت دی میری مرضی کل عذاب دوں میری مرضی پرسوں عذاب بھیج دوں میری مرضی ہزار سال نہ بھیجوں میری مرضی سو سال میں عذاب لاؤں تم چالیس کا لفظ استعمال کرنے والے کون ہوتے ہو یون علیہ اسلام کو فکر پڑ گئی اللہ میاں ناراض ہو گئے اب بنے گا کیا ادھر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس ملک میں جھوٹ بولنے کا دستور نہ تھا شکر ہے کہ اس زمانے میں ہم میں سے کوئی نہیں تھا ورنہ ہم استاد بنتے سب کو سکھا دیتے جو لکھا کہ یونس علیہ السلام کی قوم میں اور بیماریاں تھیں شرک کی کی لیکن لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے چالیس دن یونس علیہ السلاط اسلام گن رہے ہیں اللہ پاک کی طرف سے وہی نہیں آتی پیغام نہیں آتا خدا ناراض ہو گیا ادھر قوم مذاق اڑا رہی ہے پینتیس دن ہو گئے پینتیس دن ہو گئے چھتیس دن ہو گئے ہیں ابھی تو کوئی آثار نہیں ہے چالیسواں دن آ گیا پرور عالم نے عذاب کے بادل سامنے کر دیے آگ کے بادل تاکہ میرے نبی کا جھوٹ نہ ہو ادھر یونس علیہ السلام سے پروردگار عالم کی ناراضگی تھی مذاق اڑا رہے تھے لوگ اٹھتیس اچھا، دن ہو گئے انتالیس دن ہو گئے چالیس آیا اللہ پاک نے عذاب کے بادل تو بھیج دیے میرے نبی کی زبان سچی ہو جائے لوگ یوں نہ کہیں نبی خدا کا جھوٹ بول گیا عذاب کے بادل آ گئے یوں علیہ تو اسلام چالیس دن سے پہلے ہی علاقے سے بیوی بچوں کو لے کر نکل پڑے کہ چالیسویں دن عذاب آئے گا نہیں اللہ پاک ناراض جو ہو گیا یہ مجھے زلیل کریں گے میں اللہ کا نبی ہو کر کیسے گوارا کروں گا یہ بات لوگ کہیں گے کہ نبی جھوٹ بولتے بیوی بچوں کو لے کر کے نکل پڑے تنے تنہا قوم نہیں برادری نہیں خاندان نہیں راستہ چلتے چلتے ایک درخت کے نیچے جنگل میں دو بچے اور بیوی کو بٹھا کر آپ کسی کام کے لیے تشریف لے گئے کوئی شہزادہ وہاں سے گزرا اس نے یونس یونسل و اسلام کی بیوی کو پکڑ لیا اور اٹھا کے لے گیا یونس علیہ اسلاط اسلام نے واپس آ کر اپنے بچوں سے پوچھا تمہاری اما کہاں ہے انہوں نے بتلایا گھوڑوں کا ایک دستہ آیا تھا شہزادہ تھا زبردستی اٹھا کر لے گئے ہماری اماں نے ان کو بڑا بتلایا لوگا میں پیغمبر کی بیوی ہوں نبی کی گھر والی ہوں اللہ کے پاس پیغمبر کی گھر والی ہوں میری عزت ہے میری آبرو پیغمبر کی آبرو اور لوگا مجھے ہاتھ نہ لگا نبی کی آبرو خدا کی آبرو یونس علیہ السلاۃ السلام کی بیوی نے ہر چند ان کو سمجھایا مگر وہ زلیل نہ مانے بار بار ان کو سمجھایا اور یوں کہتی چلی گئی زو یونس نبی ہے یہ کنی زو جائے یونس نبی یہ کنی آئے تمہیں اتنی نہیں آخر تمیز اور تمہیں یہ بھی پتا نہیں میں کس کی گھر والی ہوں کس کی عزت ہوں کس کی آبرو ہوں پیغمبر کی گھر والی ہوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے میرا گھر والا خدا کا نمائندہ ہے یونس علیہ السلاط اسلام تشریف لائے دونوں بچے اکیلے بیٹھے ہیں بڑے حیران ہیں یہ کیا معاملہ چل پڑا اور مالک تیری ناراضگی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے ورنہ کون ہے جو میری عزت کی طرف ہاتھ اٹھا سکے اور سچ فرمایا فرمانے لگے پھر گئی تیری جب نظریں کرم یونس علیہ السلاط اسلام جیسا نبی اللہ کا پیغمبر اللہ کا بھیجا ہوا برکسی کا بندہ بیٹھا درخت کے نیچے رو رہا ہے اور کہتا ہے پھر گئی تیری جب نظر کرم او کیسی عزت آبرو کیسا بھرم جب تیری نظر کرم پھر گئی پھر کہاں کی آبرو کیسی پاک دامنی اور کیسی آبرو جب تیری رحم کی چادر کسی کے سر سے اتر گئی پھر اس کا جو حال بنے سو بنے آج ہم نے کبھی سوچا کہ اگر رب العالمین نے اپنی کریمی کی چادر اتار لی تو ہم ڈوب جائیں گے ہم غرق ہو جائیں گے ہم بھوکے مر جائیں گے ہم تباہ ہو جائیں گے ہماری بیٹیوں کی آبرو لٹ جائے گی کبھی ہم نے بھی سوچا سیدنا یونس علیہ السلام اسلام دونوں بچے کے ہاتھ پکڑے بیٹھے ہیں سر پہ بچوں کے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں الہی تو ناراض ہو گیا یہ میرا کیا حال بن گیا ورنہ کس کی مجال ہے کس کی طاقت ہے کس کی ضرورت ہے نبی کی گھر والی کو ہاتھ لگائے تیری ناراضگی کی وجہ سے آج یہ معاملہ بنا ہوا ہے کہ میری عزت بھی چلی گئی اور سچ کہہ رہا اللہ کا نبی پھر گئی تیری جب نظر کرم اور کیسی عزت آبرو کیسا بھرم پھر کہاں کی عزت کہاں کی آبرو کہاں کا تقدس کیسی پاک دامنی صبر و شکر کرتے ہوئے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر یونس علیہ السلاط و سلام دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر چل رہے ہیں آگے ایک بہت بڑی لہر آ گئی جس کو پار کرنا ہے جس سے پار ہونا ہے ایک بچے کو ارلے کنارے پہ بٹھا دیا ایک بچے کو کندھے پہ بٹھا کر یونس علیہ سلاط و سلام پار پہنچانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں ارلے کنارے پہ ایک بچہ چھوڑ دیا ایک کو کندھے پہ اٹھا کر پانی کے اندر سے جھانک کر گزر کر پرلے پار پہنچانا چاہتے ہیں نہر کے بیچ میں بھاور تھا پانی چکر لگا رہا تھا خدا کی خدائی تو دیکھو یہی کہا کرتا ہوں ڈرا تو رب سے ادھر دل میں بڑی پریشانی ہے غم میں بیوی چلی گئی بچے تڑپتے رہ گئے میں نبی کی سب کو کیا بنا ابھی پار جانا ہی چاہتے تھے پیچھے سے آواز آئی پیچھے سے آواز آتی ہے بھیڑی کے منہ میں ہے آواز آئی خوفناک آواز آئی اللہ کے پیغمبر نے جب اڑ کے دیکھا وہ کندھے والا بچہ بھی پانی کی لہر میں صاف ہو گیا سنو جو کہتے ہو کہ ولی اور فقیر اللہ کو مجبور کر لیتے ہیں اللہ کو تنگ کر نے سارا دین خود بنا لیا جنازے خود بنا لیے دعائیں خود بنا لی گرو شریف خود بنا لیے اذان اپنی کلام اپنا رواج اپنا حالات سارے اپنے اور جنت کے لیے جائے گا کالی کملی والے کے دربار میں مجھے شرم نہیں آئے گی اللہ کے نبی نے دونوں بچوں سے بھی ہاتھ جھاڑ دیا نہر کے پار نکل کر چند قطرے آنسو کے علیہ سر اسلام نے بہائے ہیں یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی معاف کر دے سارا خاندان رخصت ہو گیا اکیلا رہ گیا اس سے بگاڑ کھنتا نہیں کھاتا نہیں تیری ناراضگی مجھے برباد کر دی یونس علیہ و سلام سفر کرتے ہیں دریا پہ سے گزر رہے ہیں دریا پہ پہنچے سمندر میں پہنچے پیسہ پائی پلے نہیں کوڑی نہیں جہاز تیار ہے لنگر اٹھانے والے ہیں لوگوں نے دیکھا ذرا ٹھہر جاؤ ایک بڑا خوبصورت مسافر آ رہا ہے کیوں اس لیے نبی حسین ہوتا ہے نبی خوبصورت ہوا کرتا ہے نبی وزیو شان ہوتا ہے نبی بدل کے اعتبار سے تمام قد سے نقصان سے پاک ہوا کرتا ہے جہاز میں آ کر سوار ہو گئی ان سرسلات کو سلام جہاز والوں نے پوچھا کرایہ برایا پائی پیسہ فرما بس اللہ کا نام ہے بھائی اپنے پلے کو چاہے انہوں نے کہا چلو نیک آدمی ہے ان کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے گا نیک آدمی ہے ان کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے گا تشریف رکھو کشتی چلی سمندر میں گئی بھاور میں گئی فرمایا بہینل مرسلی یونس علیہ السلام میرے بھیجے ہوئے پیغمبر میرا برگزیدہ نبی میرا پیارا بندہ سمندر میں جہاز پہنچا ہٹ کھولنے کھانے لگا لگا پوچھا کرایہ برایا پائی پیسہ فرما بس اللہ کا نام ہے بھائی اپنے پلے کو چاہے انہوں نے کہا چلو نیک آدمی ہے ان کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے گا نیک آدمی ہے ان کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے گا تشریف رکھو کشتی چلی سمندر میں گئی پاور میں گئی فرمایا وئی نیو نو سل مل مرسلی نو سمل مرسلیون میرے بھیجے ہوئے پیغمبر میرا برگزیدہ نبی میرا پیارا بندہ سمندر میں جہاز پہنچا ہچ کھولنے کھانے لگا ڈگمگانے لگا جہاز کے کپتان نے کہا مالک نے کہا لوگ با سب کا بیڑا گرک نہ کرو میرا تجربہ ہے جو غلام اپنے مالک سے بھاگ کے آتا ہے جہاز میں سوار ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے جہاز لگمگایا کرتا ہے خطرے میں آ جاتا ہے ڈوب جایا کرتا ہے اور لوگ تم میں سے ہو مسافر ہو اور راہ گیروں تم میں سے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہو وہ بتا دے اور کوئی نہیں اٹھا السلام کھڑے ہو گئے فرمایا میرا معاملہ میرے مالک سے بگڑ گیا اللہ کے نبی نے رو کے کہا میرا معاملہ بگڑا ہوا ہے اپنے مالک میں ہوں اپنے پرور سے بھاگا ہوا میری بات بگڑ گئی نہ عزت رہی نہ آبرو رہی نہ بچے رہے نہ میں رہا اب آخری وقت ہے اور یوں فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک دو باقی لوگ بچ جائیں گے تم تو چارانے پہ قسمیں کھا جاتے ہو معمولی چیز پر قسم کھا جاتے ہو اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا سارا جہاز کھڑا ہو گیا نہیں جی نہیں نہیں توبہ توبہ آپ تو بڑے اچھے آدمی معلوم ہے آپ تو بہت نیک آدمی ہے آپ کی وجہ سے تو ہماری کشتی پار لگے گی آپ کا آپ نہیں ایسے ہو سکتے آپ کو سمندر میں نہیں پھینکا جا سکتا یہ نبی کی بات ہے اور آج کہتے ہیں لے لے یاری آلے دانا ڈبی بیڑی تر گی یہ نبی کا معاملہ اور ادھر قرآن ہے بیان کرنے والا قرآن اور قصہ نبی کا ہے فرما لمین المرسلی اس آبا کل مشہور ملل مشتی حج کو لکھا رہی ہے قرآن اندازی کی گئی کون ہے جس کا مالک ناراض ہو گیا ہے آج تو بیٹے سے باپ ناراض ہو جائے بیٹا کہتا کھان ختم کھڑے ہوتے ہو گئے پیا ناراض میں ماں کا جگر پھاڑنے والوں سوچا کرو اگر دکھے دل دن سے ماں کی آہ نکل گئی تو بیڑا غرق ہو جائے گا یہاں نہ مالک کی پرواہ ہے نہ استاد کی پرواہ ہے نہ باپ کی پرواہ ہے نہ ماں کی پرواہ ہے نہ اپنے بڑوں کی پرواہ ہے صرف اپنی ذات کی پرواہ ہے اور بس قرآن دازی کی گئی السلام کو سلام کا نام نکلا پھر لوگوں نے کہا نہیں نہیں نہیں غلطی ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے یہ نہیں ہو سکتے اور ہے دوسری مرتبہ پھر قرآن اندازی کی گئی پھر علیہ سر اسلام کرے کرا گیا لوگ جلدی کرو مجھے پھینک دو میں ہی ہوں جس کا معاملہ بگڑ گیا لوگ کہتے نہیں آپ نہیں ہو سکتے جب تین مرتبہ قرآن اندازی ہو چکی اور نام یونس علیہ سلاط سلاد و سلام کا نکلتا رہا اب یونس علیہ سلاط و سلام نے دیکھا کہ یہ لوگ تو پھینکتے نہیں اور یہ کشتی ساری نہ میری وجہ سے غرق ہو جائے اللہ کے نبی نے چھلانگ لگا اللہ کے نبی نے چھلانگ لگا دی ادھر آواز آئی فل تک محل بہو ملی مچھلی آ جا تیار ہوگا آئی میری امانت میری امانت آئی ہے سنبھال کے رکھنا خبردار اگر ایک بال پی کا دیا تو اندازہ لگاؤ منہ کے ذریعے اس کو نگلنا ہے حلق کے نیچے اتارنا ہے پیٹ میں رکھنا ہے اور فرمایا پروردگار عالم نے او مچھلی تو میری مخلوق ہے میں تیرا خالق ہوں میں تیرا پروردگار ہوں میں نے تجھے پیدا کیا خبردار اگر ایک بار تیرا کر دیا قیامت میں جہنم میں ٹھوک کے رکھ دوں گا مچھلی لکما بنا کر کے اندر لے گئی جو لکھا علماء نے اس مچھلی کو پھر بہت بڑی مچھلی نے نگل لیا اللہ کا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں ہے سمندر کی گہرائی میں ہے اور نیچے لے گئی تحت سراہ میں لے جا کے لے کے جا پہنچی کیا سمجھے صرف اتنی سی بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا اللہ کے نبی کی زبان سے اتنی سی بات نکل گئی کہ چالیس دن کا کے بعد عذاب آئے گا دیکھ لو کیا حال بن رہا ہے اپنی فکر کرو جنہوں نے سب کچھ خود گھر بیٹھے بنا لیا ہے سارا دین نقلی سارا کاروبار نقلی تمام مذہب نقلی بناسپتی قسم کا پیزا اور نظریہ جی لو یہ اللہ کے بندے نہیں یہ کوئی کافر سن یہ کوئی شکشن کار سن ہے اللہ کے بندے نہیں آخر جی آ گیا پھر یہ کچھ نہیں کر سکتے اللہ نے اپنے ہی بنا لیا یونس صلی سلاط السلام اللہ کے اپنے ہیں اپنے بنتے ہیں نمائندہ خاص ہے تاج نبو کو رکھا ہے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا سلاۃ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے کیوں کیوں کہا زبان ہلائی میرے امر کے خلاف امارا اللہ تابو اللہ امر میرا چلے گا حکم میرا چلے گا ان الحکم اللہ اللہ حکومت میری قبضہ میرا قدرت میری نظام میرا پالنے والا میں رب میں کھلانے والا پلانے والا جوانی دینے والا خوبصورت آنکھیں دینے والا حسین چہرہ دینے والا میں اور ظالم میرے سے منہ پھیر کر خود باتیں بناتے ہو اللہ کا نبی قید میں ہے یونس علیہ اسلام کے کانوں میں سنگریزے پتھر کے ٹکڑے اللہ کو یاد کر رہے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں ہاں ہاں جو ڈھیلا تو اس کے لیے اٹھاتا ہے تیرے میرے نبی کائنات کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈھیلے کو پہلے زمین میں مارو پھر سنجا کرو کیوں اس کو پتا چل جائے کہ مجھے یہ استعمال کرے گا فرمایا ہر کنکر ہر پتھر ہر ڈھیلا ہر ذرہ ہر وقت میری یاد کرتا ہے خدا کی قسم یہ جتنے درخت تجھے دکھائی دیتے ہیں سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تجھے دکھائی نہیں دیتے تمام پرندے تمام چرندے سارے اللہ کا نام لیتے ایک میں اور سوئی نمک حرام اور حرام خور ہیں جو اللہ کو یاد نہیں کرتے ہارے پرندے صبح اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں مسلمین سویا ہوا ہے رات کو دیر ہو جاتی ہے نا ٹیلی ویژن پر ڈرامہ دیکھتے دیکھتے اللہ کے نبی کے کانوں میں آواز پڑی اللہ کے ذکر کی اللہ کے نام کی وہاں آدمی کوئی نہیں عورت کوئی نہیں مرد کوئی نہیں انسان کا بچہ وہاں پر کوئی نہیں پتھر اللہ اللہ کرتے ہیں اللہ کی نبی نے بھی پروردگار کو پکار لیا اور میرے پروردگار پھر گئی تیری جب نظریں کرم اور کیسی عزت آبرو کیسا بھرم بیوی گئی بچے گئے میں قید خانے میں پڑا ہوں آخری وقت قریب ہے اور میرے پروردگار تیرے سوا میری سننے والا کوئی نہیں اس کو پتا میری بیوی کا کیا ہوا کون جانے میرے بچوں کا کیا بنا اور کام جانے کہ میں کہاں ہوں اور میرا کیا بنا ہوا ہے قرآن کریم گواہ ہے جس پر تیرا یقین نہیں فرمایا عليه فنادى بدن الظلمات سبحان اللہ اللہ کا قرآن ہے قربان جاؤں ایک ایک کلام کے مالک و پروردگار کا کلام ہے فرمایا فنا دا الظلمات رب ذوالجلال کی قسم اگر تم عربی سمجھتے نا ابھی شاید کا ترجمہ کروں گا اگر عربی سمجھ آتی جگر پھٹ جاتا دا پکارا مجھے ظلمات تین اندھیروں میں مجھے بلایا آپ بھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا یہ جی، آج شادی میں مجھے نہیں پوچھتا یہ فلانی تکلیف آئی مجھے خود بلانے آیا اللہ میاں فرماتے ہیں مجھے بلا فنادا بھی تین اندھیروں میں سے بلایا پانی کا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا سرا کا اندھیرا تین اندھیروں میں مجھے پکارا اللہ میاں نے بھی ثابت کر دیا اور لوگ کسی اور کو پکارتا اسے کیا پتا چلتا میری تو نظر تھی مچھلی میری ساتو سرا میرا پانی میرا نبی میرا میں نے تو مچھلی کو کہہ دیا تھا خبردار اگر ایک بال بینکا کا کیا تین اندھیروں میں سے پکارا اللہ الہ الا انت سبحانک میں اور آپ تو اگر توبہ بھی کریں گے یا اللہ میں نے کیا بگاڑ دیا تیرا یا اللہ میں نے تیرا کیا نقصان کر دیا یا اللہ میں نے کون سا توبہ ہو رہی ہے ہماری میں نے کون سا گناہ کر دیا یعنی تو تو پکو جبریل امین ہے یہ توبہ ہو رہی ہے ہماری یا اللہ معاف کر دے کون سا گنا یعنی گنا کو گنا بھی نہیں مانتا اور ظالم توبہ کرنے والے نبی کا حال دیکھ پیغمبر کا حال دیکھ لا الہ لا الہ تیرے سوا میرے حال کو جاننے والا اللہ انتا مگر تو کس کو پتا بیوی کہاں گئی کس کو پتا بچے کہاں گئے کس کو پتا میں کہاں ہوں میری کیا جان کو بن رہی ہے میرا کیا حال بن رہا ہے کوئی نہیں جانتا مگر لا الہ الا انت سب نبی سے توبہ کا طریقہ سیکھ لے نبی سے توبہ کا طریقہ سیکھ لے نبی سے اللہ کو منانا سیکھ لے روچھے ہوئے خدا کو منانا پیغمبروں سے سیکھ لے یہ نہیں کہتا یا اللہ چل ہویا کی کیا ہوا اگر میں نے چالیس دن کا کہہ دیا تھا اب تو بتیری ہو چکی معاف کر دیں یہ نہیں فرمایا لا الہ کون ہے تیرے سوا میرے اس حال کو جاننے والا اللہ مگر آپ سبحانک تو پاک ہے یہ نہیں کہا کہ ہو کیا گیا اگر میں نے چالیس دن کا نام لے ہی دیا تھا تو بات کیا بن گئی تو بالکل تیری ذات پاک ہے تو پاک ہے اور آگے سنو فرمایا انی انی بے شک تحقیق انی تو من الظالمین اور زمین و آسمان کے مالک کی بے شک میں اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھا ظلم میں نے کیا الہی تو تو ارحم الراحمین میں ظالم ہو گیا کبھی ہم نے بھی اپنے آپ کو ظالم سمجھ کے معافی مانگی یہ اللہ کا پاک پیغمبر خدا کا برگزیدہ بندہ تاج نبوت اوڑنے والا مچھلی کے پیٹ میں جھولی پھیلائے بیٹھا ہے تجھے مسجد میں جھولی پھیلانی نہیں آتی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں ادھر دیکھ ادھر دیکھ کیوں دیکھ رہے آمین آمین آمین آمین چھت کو دیکھ رہے پکا تھوڑا چل رہا ہے یا زیادہ چل رہا ہے آمین آمین تیری جھولی یہ ہے اور نبی کی جھولی دیکھ کو مشکل کشا کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں کل تو مل پالمی مالک میرے تو کریم ہے تو رحیم ہے تو بے نیاز ہے ظالم تو میں ہوں مجھے معاف کر آواز آئی مچھلی امانت واپس لینے کے لیے رکھی جاتی ہے اور یوں فرمایا قرآن کریم ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہتا فلولا توجہ کرنا فلولا کان من المسبحین مصبی لال بکنی ارا یو یوم یبعثون فرمایا اگر میرا یونس بندہ علیہ السلام میری پاکی بیان نہ کرتا قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا ڈاکٹروں کی طرف بھاگنے والوں بڑے بڑے پروفیسروں پروفیسروں کی منت اور خوشامدے کرنے والوں بڑوں بڑوں کے پیچھے بھاگنے والوں آؤ یہاں دیکھو فرمایا نبی میرا ہے سیدہ بندہ میرا ہے پیغمبر میرا نبی میرا تاج نبوت میرا پیدا میں نے کیا تھوڑی سی بات پر میں ناراض ہو گیا اگر میرا نام نہ لیتا تو مجھے اپنی کبریائی کی قسم قیامت تو قائم ہو جاتی یوں علیہ السلام کو دنیا کی ہوا نہ کھانے دیتا مگر اس حال میں میرا نبی بولنا ہے سبحان اللہ انی تم تو میرت ظالمی میں ظالم ہو گیا مجھ سے غلطی ہو گئی میں جاتی کر بیٹھا تو کریم ہے مالک میرے بگڑ گئی لڑکے گئے میرا یہ حال بن گیا اب تو کریم ہی فرما دے اب آدائی باد بدنا بل آرام بہت سقی مچھلی مچھلی جی حضور چلا جلدی کرو باہر لاؤ میری امانت کو لاؤ جانور سرتا بھی نہیں کرتا جانور اللہ کے حکم کو نہیں چلاتا تجھے ٹھکراتے ہوئے ساٹھ برس ہو گئے جانور نے ایک دن خدا کا حکم نہ ٹھکرایا تجھے ٹھکراتے اسی سال ہو گئے اب تو شرم کر مچھلی جی حضور بارہ آ گئی لا میرے امانت لاؤ میرے یونس علیہ السلام خدا کی یہاں کیا دیر تھی جس طرح آدمی حلق میں سے کوئی چیز باہر نکال دیتا ہے یونس علیہ السلام کو مچھلی نے باہر نکال کر یوں آتا کتابوں میں مچھلی نے ہاتھ باندھ دیے رب العالمین معائنہ کر لے میں نے تیری امانت میں خیانت نہیں کی جانور خیانت نہیں کرتا آج تم اپنی خوبصورت بیٹی کو کسی کے یہاں دو دن چھوڑ کے تو دیکھو یہ مچھلے کیا کرتے پھر آج تم اپنا روپیہ پیسہ کسی کے حوالے کو کر کے دیکھو تو تیرا بڑا رکھنا کر دیں اور پھر جنت کے ٹھیکے دار نبی کا سب سے پہلے امتی بڑا پھرتا ہے اور تیرے کارنامے تو دیکھ مچھلی امانت میں خیالت بھی کی راہی میں تیری مخلوق ہوں میں نے اتنے دنوں پیٹ میں رکھا ہے مگر خیالت نہیں کی اب ہوا نہیں لگی بیمار ہو گئے قرآن کہتا وہ ہوا سکیم نہیں کمزور لاغر پتلے دبلے ہو گئے اللہ پاک نے حکم دیا بتنا شجرتم میت کدو کو حکم دیا جلدی کر بیل ہوگا میرا یوں آ رہا ہے علیہ السلام وسلام اگر تم کھاد ڈال کر کدو کی بیل جلدی اگا لیتے ہو اللہ کے حکم سے تو ایک سکیٹ میں اگائی اور بہت بڑے پتے پھیل گئے آواز آئی اے کدو کے پتوں میرے یونس کو اپنی گود میں لپیٹ لو دم ہوا لگ کر اور بیماری نہ بڑھ جائے بندہ کوئی نہیں ڈاکٹر کوئی نہیں حکیم کوئی نہیں نستر کالج والے نہیں سول اسپتال والے نہیں چال اسپتال والے نہیں کوئی بھی سو روپے کی فیس والا نہیں پانچ سو روپے کی فیس والا نہیں کدو کی بیل اگ گئی چاروں طرف لپٹ گئی اب مدت گزر گئی یونس علیہ السلام نے کچھ کھایا نہیں آواز آئی ہرنی جلدی آ میرے یونس کو دودھ پلا بس وہ یونس علیہ السلام اسلام کو دودھ پلاتی چلی جاتی چند ہی دن گزرے تندرست و تباہ ہو گئے حکم ملا اب واپس چلو اب واپس چلو یونس علیہ السلام تو سلام واپس آئے جس نہر پہ بچے گوائے تھے اس نہر پہ چھاؤنی پڑی لوگ پڑے انہوں نے سلام کیا پوچھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو کیا بات ہے جنگل میں کہنے لگے جی کوئی ہستی یہاں سے کبھی گزری تھی اس کا بچہ پانی میں لڑ گیا پانی میں رڑ گیا ہم نے مچھلی پکڑنے کے لیے جال لگایا ہوا تھا ذرا سہارا جال میں لگا تو ہم نے سمجھا مچھلی آ گئی جال باہر نکالا تو بڑا خوبصورت بچہ آیا کسی کی امانت ہے اس دن سے لے کر آج تک ہم یہیں لیے بیٹھے ہیں ہم اس اللہ والے کی امانت کو یہی لیے بیٹھے ہیں فرمایا میں ہی وہ تھا جس کا نظام اللہ سے معاملہ بگڑ گیا تھا اب ٹھیک ہو گیا میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے ایک بچہ مل گیا نہر پار کی تو وہاں بھی علاقے میں چھاؤنی پڑی ہے لوگ پڑے سرکاری آدمی اور ایک اور بات بتا دو اس زمانے میں سرکاری آدمی گھنے ایماندار ہوں گے جو اتنے دنوں لیے پڑے رہے ورنہ پھینک پھونک کے پاسے کرتے رم یا کون لیے بیٹھا رہے مصیبت خانہ اللہ کے نبی نے ان سے جا کے پوچھا کہ تم یہاں کس لیے پڑھے ہو اس وقت تو تھے نہیں جب میں یہاں سے گزرا تھا کہ جی کیا بتائیں تو اللہ کا نیک بندہ ایک نبی یہاں سے گزرے ہیں ان کے بچے کو بھیڑیا اٹھا کے لے کے چلا ہم نے بھیڑیے کو مار دیا اور اس بچے کو چھڑا لیا اس دن سے لے کر آج تک انتظار میں بیٹھے ہیں کب وہ آئے اور کب ان کا لگتے جگر ان کے حوالے گئے فرمایا میں آ گیا ہوں میرا بچہ ہے اور میرا ہی معاملہ میرے رب سے بگڑ گیا تھا مجھے واپس کر دو دونوں بچے مل گئے آگے چلے تو اسی درخت کے نیچے جہاں سے بیوی کو اٹھا کر لے گئے تھے چھاؤنی پڑی اور بیوی بیٹھی بیوی نے یونس علیہ السلام اسلام کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ ظالم مجھے لے گئے تھے اٹھا کر انہوں نے برائی کا ارادہ کیا تو میں نے جولی پھیلا کر اپنے رب سے دعا کی یا اللہ تیری ناراضگی تو ضرور ہے لگی سے پر میری آبرو بچا میری عزت بچا بس یہ جتنے بھی کمینہ ارادہ کرنے والے تھے ان سب کے تو تمام بدن میں درد ہو گیا لگے تڑپنے پلٹنے انہوں نے توبہ کی یہ میری حفاظت کر رہے ہیں آج اللہ پاک نے آپ کو بھیج دیا ہے اب میں آپ کی ہوں رام میرے ہیں ادھر پتا چلا کہ بادشاہ انتظار میں بیٹھا ہے وہ جو عذاب